استغفار کا ایک وظیفہ ہمارے آقا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت تاکید سے توبہ استغفار کا حکم فرمایا ہے اسی سے اندازہ لگائیں کہ کتنا مفید اور ضروری عمل ہے بندہ آپ کو ایک عظیم خزانہ اور ایک مجرب ترین عمل عرض کر رہا ہے ایسا عمل کہ جس کا فائدہ آپ عمل کے بعد خود دیکھیں گے انشاءاللہ اللہ صرف ایک دن گپ شپ کی قربانی زیادہ سونے اور موبائل استعمال کرنے کی قربانی اور اتنا مفید عمل آج فجر سے لے کر مغرب تک تیس ہزار بار ان الفاظ سے استغفار اور توبہ کریں استغفر اللہ ربی باتوب علی یہ زیادہ سے زیادہ چار پانچ چار تا پانچ گھنٹے کا عمل ہے سبحان اللہ نامہ اعمال میں تیس ہزار توبہ استغفار ایک مجلس میں کریں تو سرخ موتی ہے ورنہ جیسے ممکن ہو با وضو کریں درمیان میں بات چیت نہ ہو تو اچھا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو آج یہ نعمت نصیب فرمائے اور شیطان کے حملے اور نفس کی سستی سے بچائے آمین استغفار کا ایک مفید وظیفہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم میں لکھتے ہیں علقمہ رحمۃ اللہ علیہ اور اسود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں دو آیتیں ایسی ہیں کہ جو بندہ کوئی گناہ کرے پھر ان آیات کو پڑھ کر استغفار کرے تو اس کا کوئی گناہ ایسا نہیں جسے بخش نہ دیا جائے اور وہ دو آیات یہ ہیں نمبر ایک والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ترجمہ اور وہ لوگ جب کر بیٹھے کوئی گناہ یا ظلم کریں اپنی جانوں پر تو یاد کریں اللہ تعالیٰ کو اور معافی مانگے اپنے گناہوں کی نمبر دو وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهِ ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ترجمہ اور جو شخص کوئی بری برائی کرے یا اپنی جان کا نقصان کرے پھر اللہ تعالیٰ سے معافی چاہے تو اللہ تعالیٰ کو بڑی مغفرت والا اور بڑی رحمت والا پائے گا